فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين محترم سامعین کرام صورت النمل ہے یہ اور ابھی صورت النمل سے آپ کے سامنے چار آیتیں تلاوت کی گئی ہے چالیس پر ایک نمبر کی آیت سے لے کر کے چالیس پر چار نمبر تک کی آیتیں چار آیتیں پڑھی گئی یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے ترتیب اور تسلطی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے بیان کرنے کا مقصد واقعات سے لطف اندوز ہونا نہیں ہے مزے لینا نہیں ہے بلکہ ان واقعات میں ہمارے لیے کیا کیا نصیحتیں ہیں اس پر غور فکر کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا نہ لہا عرش ہا اس کے عرش میں تبدیلی کر دو اس کا جو تخت لایا گیا ہے اس میں تھوڑی تبدیلی کر دو اس کا خلیہ تبدیل کر دو آپ کو معلوم ہے کہ جب ملکہ صبا بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے خبر بھیجنے پر جب اس نے رضامندی ظاہر کر دی کہ وہ اب پوری طرح سے فرما بردار ہو کر کے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی تو سلیمان علیہ السلام نے معجزہ دکھانے کے طور پر دلیل کے طور پر اپنے درباریوں سے کہا کہ کوئی ہے جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے پہلے اس کے تخت کو ہمارے دربار کے اندر حاضر کرے تو درباریوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ کے مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے جنات جو تھا اس میں بڑا جنات اس نے کہا کہ آپ کے مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے ملکہ صبا کا عرش آپ کے دربار میں ہوگا لیکن اسی میں سے ایک اہل علم نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھے گی اور لوٹنے سے پہلے وہ عرش آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا گویا لمحے بھر میں اس ملکہ کا جو عرش تھا اس کا جو تخت تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا اب چونکہ اس کے آنے کا وقت ہو رہا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے ایگزامینیشن کے غرض سے کہ دیکھیں یہ جو ملکہ آ رہی ہے صبا ملکہ سبا بلقیس یہ کتنی عقل مند ہے اس کا عقل کتنا بہترین ہے یہ توحید اور شرک میں فرق کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی اس کے امتحان کے لیے انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا نہ کرو لہا یہ جو اس کا تخت ہے اس کو ذرا تبدیل کر دو اس کا حلیہ بدل دو یہ جو نکرو جو ہے یہ نکرون سے اور نکرون جو عربی کے اندر لفظ آتا ہے اس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں ایک انکار کرنے کا معنی بھی آتا ہے اور دوسرا اجنبی یعنی پہچان نہیں پانا یہاں پر نکرو جو ہے تنقیر سے ہے تنقیر کا جو الٹا ہوتا ہے وہ تعریف ہوتا ہے تعریف کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا اور تنقیر کا مطلب ہوتا ہے اجنبیت محسوس کرنا اور نہیں پہچاننا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے تخت کے حلیے کو تبدیل کر دو دیکھیں کہ ہم کہ وہ پہچان پاتی ہے یا نہیں پہچان پاتی ہے یا پھر ان لوگوں میں سے ہے کہ نہیں جو توحید کو پہچان لے اور شرک سے دور ہو جائے یا پھر اس کے اندر عقل وقل نہیں ہے ذرا اس کی اس کی اس کی پرکھ کر لی جائے اس کی جانچ کر لی جائے اس کا امتحان لے لیا جائے یاد رکھیے توحید اور شرک کو وہی ڈیفائن کر سکتا ہے پہچان سکتا ہے جس کے اندر اللہ نے عقل سلیم دیا ہے جو انسان عقل سلیم سے بالکل پیدل ہو دنیاوی معاملات میں بہت عقل ہو لیکن دینی معاملات میں وہ عقل کو اگر استعمال نہیں کرتا ہے تو یقینی طور پر وہ توحید اور شرک کے اندر فرق محسوس نہیں کر سکتا لہذا سلیمان علیہ السلام نے ایگزامینیشن کی غرض سے کہا کہ اس کے تخت کے حلیے کو ذرا تبدیل کر دو اس کی شکل ذرا تبدیل کرو تو مفسرین نے بیان کیا ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کے اندر جو ایک جواہر لگا ہوا تھا اس کو وہاں سے اکھاڑ کر کے دوسری جگہ لگا دیا گیا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اس کے موتی کو نکال لیے گئے اور اس کے پائے کو بدل دیا گیا جبکہ دوسرے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس کے موتیوں کو تبدیل کر دیا گیا اور جہاں پر زرد رنگ تھا وہاں پہ لال رنگ مار دیا گیا اور جہاں پہ لال رنگ تھا وہاں پہ زرد رنگ مار دیا گیا اور اسی طرح سے جہاں پر ہرا رنگ تھا وہاں پر بھی لال رنگ مار دیا گیا تاکہ اس کی شکل تبدیل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید واقعات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہے فلم جا جب وہ ملک صبا پوری طرح سے فرما برداری کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتی ہے جب وہ آئی جب وہ حاضر ہوئی تو سامنے تخت پڑا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلا سوال کیا یہ جو تخت پڑا ہوا ہے کیا اسی طرح کا تمہارا تخت ہے یہ نہیں کہا کہ کیا یہی تمہارا تخت ہے بلکہ کہا کہ یہ جو تخت پڑا ہوا ہے کیا اسی طرح کا تمہارا تخت ہے اللہ فرما رہے ہیں قیل کہا گیا کہ یہ جو تخت پڑا ہوا ہے تمہارا جو تخت تمہارے دربار میں ہے کیا ایسا ہی ہے وہ عورت جو ملکہ تھی بڑی عقل مند تھی بڑی دور اندیش تھی اور عقل مندی کی اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا وہ اتنی عقل مند تھی کہ اللہ نے اچھائی کے ساتھ اس کا تذکرہ قرآن میں کیا تو اس عورت نے عرش کو دیکھا تختے کو دیکھا دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گئی کہ یہ میرا ہی تختہ ہے لیکن جو سوال اس سے کیا گیا تھا اس نے سوال پر غور کیا سوال میں یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ یہ تمہارا تخت ہے بلکہ سوال میں اس سے یہ پوچھا گیا کیا کیا اسی طرح کا تمہارا تخت ہے تو اس نے کہا ان ہوں مجھ کو بل یہ بالکل ہو بہو ویسا ہی ہے تھوڑی تبدیلی ہے لیکن جیسا میرا تخت ہے بالکل ویسا ہی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا تخت ہے جیسا سوال اس سے کیا گیا ویسا ہی اس نے جواب دیا اور جواب دینے کے بعد مزید اس نے کچھ اور وضاحت کر دی یعنی سلیمان علیہ السلام جو اس کو سمجھانا چاہتے تھے اس نے سمجھانے سے پہلے بتا دیا اس نے کہا اللہ فرماتا ہے فلما جا ات جب وہ عورت آئی قیل عرش کہا گیا کہ کیا یہ تمہارا عرش کیا اسی طرح کا تمہارا تخت ہے قالت کا ان اس نے کہا کہ یہ ہو بہو ویسا ہی ہے وہ او تین العلم قبل لیکن مجھ کو پہلے ہی علم دے دیا گیا میں نے پہلے ہی سمجھ لیا کیا سمجھا میرا یہاں سے ڈیڑھ ہزار میل دور ہمارا جو ہے ملک ہے وہاں سے تخت یہاں آ جانا ہمارے آنے سے پہلے پہلے یہ صرف معجزہ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے کوئی انسان یا کوئی مخلوق اپنی قوت سے نہیں لا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر آپ کو وہ طاقت دیا کہ آپ نے میرے آنے سے پہلے پہلے اس تخت کو یہاں پہ منگوا دیا اور اس بات کا مجھ کو پہلے ہی علم ہو گیا تھا بہت ساری چیزوں کا جب میں نے مشاہدہ کیا تو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ نبی ہیں لہذا مکمل برداری کے ساتھ میں آپ کے پاس آئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وسد دہا ماں کانت تاب من اللہ ان نہا کانت من کو من کافرین سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت اس کو منع کر دیا اس آیت کریمہ کے دو ہیں پہلا معنی کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت اس عورت کو ان تمام چیزوں کی عبادت سے منع کر دیا جس کی وہ عبادت اللہ کے علاوہ کرتی تھی سورج کی عبادت کرتی تھی آگ کی پرستش کرتی تھی ان تمام چیزوں سے سلیمان علیہ السلام سے منع کر سلیمان علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کی عبادت کرنے سے اس کو منع کر دیا روک دیا کیونکہ وہ کافر قوم میں سے اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اب تک یہ عورت اس لیے ایمان نہیں لائی تھی کہ یہ ان قوم کے لوگوں میں سے تھی جو سورج کی پوجا کرتے تھے وہ کافر قوم میں سے تھی اس کا ماحول وہی تھا اسی لیے اب تک یہ ایمان نہیں لائی تھی مگر نہ اس کے اندر اتنا عقل تھا اتنا شعور تھا کہ یہ توحید اور شرک میں فرق کر سکتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ قیل الحد السر سلیمان علیہ السلام نے اس کا ایک اور ایگزام لینا چاہا یعنی دلیل کے طور پر کہ اس کو شرک اور توحید کا فرق معلوم ہو جائے اس کا پھر سے ایگزامینیشن لینا شروع کیا یہ دوسرا ایگزام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیل خلی الحلسرح اس کو کہا گیا کہ اب تم اس محل کے اندر داخل ہو دربار کے اندر آئی اب دربار جب ختم ہو گیا تو کہا کہ اب چلیے محل کے اندر چلیے جب وہ محل کے دروازے سے انٹری کر رہی تھی تو سلیمان علیہ السلام نے اس انداز میں محل کو بنوایا تھا کہ جب آدمی دروازے سے داخل ہوتا تو سامنے پورا شیشہ لگا ہوا تھا اور شیشہ اس انداز کا تھا کہ شیشہ دکھنے میں شیشہ نہیں لگتا تھا بلکہ ایسا لگتا تھا کہ بہت گہرا حوض ہے اور اس کے اندر گہرا پانی ہے اور اس کو پار کر کے جانا ہوگا اللہ فرماتے ہیں قیل الحد پولیس سرح اس کو کہا گیا کہ تم محل کے اندر داخل ہو فلما رات ہو حسیبت ہو لجتم و کشفت انصاف جب وہ داخل ہوئی تو اس کو لگا کہ یہ کوئی حوض ہے اور جس کے اندر تھوڑا گہرائی میں پانی ہے لہذا اس کو پار کرنے کے لیے وہ اپنے پاجامہ کو اپنے اظہار کو اٹھانا شروع کر دیا آدمی جب پانی کے اندر داخل ہوتا تھا آٹومیٹکلی اپنے کپڑے کو اٹھاتا ہے تو ویسے ہی وہ کپڑا اٹھانے لگی جب وہ کپڑا اٹھانے لگی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ان نہ سرف قواریر یہ حوض نہیں ہے یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ شیشے کا گھر ہے جو آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ یہاں پہ دھوکہ کھا گئے تو اس عورت نے کہا قال تربی انی ظلم تو نفسی و اسلم تو سلیمان علی اللہ رب العالمین میں نے سورج کی پرستش کر کے اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی جو پوجا کی ایسا کر کے ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا کیا مطلب مطلب جس طرح سے اس شیشے کو میں نے پانی سمجھ لیا ویسے ہی ہم نے شرک کو دین سمجھ لیا تھا جس طرح سے میں نے یہاں پر دھوکا کھایا ویسے ہی میں نے شرک کو دین سمجھ کر کے دھوکا کھایا اور اس دھوکے میں پڑ کر کے میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا لہذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا اقرار کرتی ہوں وہ کہتی ہے قالت رب انی ظلم تو نفسی اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے وہ اسلم تو ماں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ رب العالمین پہ ایمان لاتی ہوں جس کے اوپر سلیمان علیہ السلام ایمان رکھتے ہیں یہاں پر اس کے ایمان لانے کا مختصر کا واقعہ بیان کیا لیکن پورے واقعات پر غور کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو دیکھ کر کے وہ ایمان نہیں لائی بلکہ وہ اللہ وجہ البصیرہ پورے علم کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو جاننے کے بعد اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی پوری تصدیق کرنے کے بعد وہ ایمان لائے کیسے سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس کو پہلے ہی واقعہ مل چکا تھا کہ ایسے زلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اوپر بہت بڑا فرما روا بنایا بہت بڑا بادشاہ بنایا دوسرے سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو خط بھیجا تو تمام بادشاہوں سے بالکل ڈفرینٹ خط تھا اس کے اندر انہوں نے بسم اللہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس طرح کے خطوط عام طور پر اس وقت بادشاہ نہیں لکھتے تھے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا یہ اس ملکہ کے اوپر بہت زیادہ اثر کیا اسی طرح سے جو خط لے جانے والا تھا کوئی قاصد نہیں تھا بلکہ خود خود پرندے کے ذریعے سے اس خط کو بھیجا گیا تھا یہ بھی اس کو بہت زیادہ یہ لگا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے بارہا یہ قصے سنے تھے کہ سلیمان علیہ السلام بڑے ہی منکسر المزاج ہے لہذا جب انہوں جب اس عورت نے اس ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بے شمار تحفے بھیجے تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو لینے سے انکار کیا اور آنے کے بعد بتایا کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے اتنی مال و دولت ہے اتنے سارے خادم ہیں اس کے باوجود اس قدر سادگی سے سلیمان علیہ السلام رہتے ہیں ایسا کوئی بادشاہ نہیں رہتا اس طرح کی سب باتوں کو سن کر کے اور سارے معجزے کو دیکھ کر کے اس نے سمجھ لیا اور یقین کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے تنہا معبود ہے اور وہی سچا معبود ہے اور سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں لہذا انہوں نے پورے علم کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا اور سلیمان علیہ السلام کے رب یعنی اللہ رب العالمین پر اس نے ایمان لایا تو یہ واقعہ ہے آگے اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں بتائی ہیں انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے یہ آیتیں ہم سے جن باتوں کا تقاضا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین یا رب العالمین و معلینہ البلاغ المبین